جناب سعید بن ابی سعید مقبوری نے اپنے والد سے بیان کیا انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے جوتے سے نجاست کو روندے تو مٹی اسے پاک کرنے والی ہے سننے ابو داود حدیث نمبر تین سو پچاسی